يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے اقتدار والوں کی پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اسی میں بھلائی ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے گزشتہ آیت میں حکام اور رعایا سبھی کو عدل و انصاف کا حکم دینے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رعایا کو چاہے وہ فوج کے افراد ہوں یا عام لوگ انہیں اپنی اپنے رسول اور حکام کی اعتاد کا حکم دیا ہے اللہ یہ کہ حکام اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی اس لیے کہ جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اعتاعت نہیں کی جائے گی بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اعتعاد کی اس نے اللہ کی اعتعاد کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن حضافہ بن قیس بن عدی کے بارے میں نازل ہوئی تھی امام احمد نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کی قیادت میں ایک فوجی دستہ بھیجا دستہ کے امیر کسی بات پر لوگوں سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے ایک آگ جلوائی اور لوگوں کو اس میں کودنے کے لیے کہا دستہ کے ایک نوجوان نے لوگوں سے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس لیے لائے ہیں تاکہ آگ سے بچیں اس لیے ہم لوگ جلدی نہ کریں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں جب انہوں نے واپس آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اگر تم لوگ اس میں کود جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے امیر یا قائد کی اطاعت بھلائی کے کام میں ہوتی ہے طیبی نے لکھا ہے کہ واطی الرسول میں فعل کا اعادہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رسول کی اطاعت مستقل ہے اور وہ اول الامر میں فعل کا عدم اعادہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی اطاعت مشروط ہے اگر ان کا حکم قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو اطاعت کی جائے گی ورنہ نہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک اول الامر سے مراد اہل فقہ و دین ہیں اور مجاہد عطا اور حسن بصری وغیرہ کے نزدیک اس سے مراد علماء ہیں لیکن بظاہر حق یہ ہے کہ تمام اہل حل و عقد عمرا اور علماء مراد ہیں پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اسی میں بھلائی ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے مجاہد اور دوسرے علماء صلف نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو سے مقصود قرآن و سنت ہے آیت کے اس حصے میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں ان کے درمیان اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے اللہ اور آخرت پر ایمان کا تقاضا یہی ہے معلوم ہوا کہ جو شخص بھی کسی اختلافی مسئلے میں قرآن و سنت کا حکم نہیں مانے گا وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا نہیں مانا جائے گا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قرآن و سنت کی طرف رجوع میں ہی ہر خیر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی عمل بہتر ہے